اللہ محترم شام عین مراج بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت الفاق کے قائد تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اپنا موضوع ہے فضل اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اللہ رب العالمین کی مہربانیاں جو اللہ کی مخلوق خصوصاً انسان پر ہوا کرتی ہیں اس کا تذکرہ ہے رب العالمین نے اپنا فضل و کرم عام رکھا ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل و کرم عام رکھا ہے اللہ رب العالمین کی خوبیوں اور صفات میں سے ایک اللہ قبل عظیم والا ہے اس لیے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ فغل لوگوں اللہ تعالیٰ بہت بڑا صدر و کرم کرنے والا ہے آپ لوگوں پر آگاہ فرمایا سن اللہ فضل اللہ رب العالمین لوگوں پر نہیں پوری دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے رب العالمین نے ایمان والوں کے ایک اللہ کا فضل و کرم اللہ کی مہربانیاں عمومی طور پر پورے کائنات ہو وسیع کل لشی اللہ کی مہربانی اللہ رب العالمین کی رحمتیں کائنات کی ایک ہر چیز کو گھیر ہوئی ہے لیکن خصوصی بد و کرم صرف اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر ہوتا ہے اس لیے رب العالمین نے نبی علیہ السلام صاحب کو حکم دیا کہ نبی وبشر المؤمنین فضلا کبیرا اے ہمارے نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ایمان والوں پر میرا فضل و کرم بہت بڑا ہے وہ بشرم امینین و بن اللہ فضلن کبیرہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کرتا ہے اسی لیے رب العالمین نے نے اپنی نیک بندوں اپنے عباد الرحمان اپنے محبوب بندوں کا تھا اور ان کی علامت بیان کیا فرمایا وہ تابا رضوان اللہ واللہ فضل علیم اللہ رب العالمین کے نیک بندے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ڈھونڈتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے رب العالمین نے فرمایا کل بے فضل اللہ ہی اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کل بے فضل اللہ فوج لہرت ہی دو چیزیں بیان کیا نمبر ایک آپ لوگوں کو اعلان کر دیں کہ ہمیشہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم خود ہے اور ہمیشہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور افواہوں کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور یہ بھی اللہ نے دوسری چیز ہوا خیر مما یجمعون دنیا کے بہت سارے لوگ مال دولت کمانا اکٹھا کرتے ہیں لیکن سچے مومنوں کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فورم کو کرم کو جمع کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو فضل و کرم سے نوازنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے محروم نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نواز نہیں سکتا اس لیے رب العالمین نے ساتھ کروایا وہی میری جس کی بہت ہی مہینے سو میں نوازی وہ الغفور اے نبی آپ لوگوں کو بتا کہ وہی وائی کا دیکار سکری اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر اپنا و کرم کرنے لگے چاہے تو لا اللہ تعالیٰ کے و کرم سے اسے کوئی محروم کرنے والا نہیں ہے اسی طرح سے رب العالمی نے ساتھ فرمایا وہی وہی سچ کر رہا ہوگا بڑا سے فلا اگر اللہ رب العالمین آپ پر کوئی مصیبت ڈال دے تو کوئی اس سے آپ کو بچا نہیں سکتا اور وہی اور اگر اللہ رب العالمین اللہ کو و کرم سے نوازے تو کوئی آپ کو محروم نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کے جو امت انسانوں پر ہمارے اور آپ اور سب لوگوں پر بڑا فضل و کرم ہے میرے بھائیوں ان میں ایک بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو فیصلہ اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا من جا دل حسنت فلاح اشر انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو برائی کا سبر مطلب برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے لیکن اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے من جا دن حسنتی اشر لہا رب العالمین فرماتے ہیں اگر کسی نے اگر کسی نے ایک عمل کیا ایک نیکی کیا تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کا دس بدلا دیتے دس گنا بدلا دیتے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا اپنا فضل و کرم بہانا چاہے وہ بہا سکتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے ماہ رمضان روزے کے سزائے رمضان کے سزائے میں آپ لوگوں نے حادث سنی ہوگی

اس کے ہر نیک بدل کو نیک نیک عمل کا بدلا اللہ تعالیٰ دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ ہیں ہم سات سے لے کر کے ہم دس سے لے کر کے سات سو گنا تک اس سے اجر سواب کو بڑھاتے ہیں کل عمل ابن آدم یوگا اکڑ حسنا کو بے اشر انسان آدم کی اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے اس کا بدلہ ہم اللہ تعالیٰ فرما ہیں کم سے کم ہم دس دیا کرتے ہیں اور جب اللہ بہانے لگتے ہیں تو اللہ سب اے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلا سات سو سما تک کہا دیتا ہے پھر العالمین آدمی اس کے بعد فرمایا مارا اور میں شاہ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو سات سو گنا زیادہ سے بھی بہا دیا کرتا ہے یہ بھی اللہ رب کا ایک بڑا قدر و کرم ہے خصوصاً اس امت پر کہ ایک برائی کرتا ہے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے اور اگر انیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہا کے بڑھا کے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو بندے کے ایک نیکی کو بہا وہاں سے اتنا بہا دیتے ہیں کہ اگر فرشتے لکھنا چاہے تو اس کو لکھ ہی نہیں سکتے اسی لیے اللہ کے نے ساتھ بنایا روزہ ساری نیکیوں کا بدلا دس سے لے کر کے سات سو گنا تک ہے شوق لیکن روزہ اس میں شامل نہیں ہے میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اتنا اجر و سواب کا مستحق بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کے حوالے اس کو نہیں کیا بلکہ اللہ فرماتے میں اس کا اپنے ہاتھوں سے بدلا خود دوں گا اتنی بڑی نیکی اتنا بڑا قدر و کرم یہ اللہ رب العالمین کا ایمان والوں پر ہے اور اپنے محبوب مسلمان بندوں پر ہے اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے قبل و کرم کو ڈھونڈنے کی خاص کوشش کرنی چاہیے اسی لیے رب العالمین نے نمایا سنیا تو عامن وہاں دین عام وہاں بے ہے وہ فضل اللہ رب العالمین سناتے ہیں میرا جو مسلمان بندہ ایمان لانے کے بعد عمل اس کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلا ہم بہا دیتے ہی موجود رہو جتنا اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلا دیتے ہیں اللہ عظیم فضل اور پورا بدلا دے دینے کے بعد اللہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے اور اس کے اجر سواب کو بہا دیتے ہیں میرے بھائیو اب دیکھنا یہ کہ اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہم کیسے پوچھ لیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں بہت بڑی چیز یہ ہے اللہ کا فضل کرم بہت امیر عام ہے اور ہر ایک انسان پر ہے جو امیدوں کا خصوصی لیکن ہر اور آپ اللہ رب العالمین کے مہربانی فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہر پیسے بھرے کن چیزوں کے ذریعے ہم حاصل کریں اس سلسلے میں چند باتیں ہیں نمبر ایک اللہ اس رسول کی اطاعت ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیو اللہ اللہ ایک اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ سب سے پہلا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کا مستحق بناتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ چھوڑ دینے کے بعد اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد پھر انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کا مستحق نہیں ہوتا کیوں نشا کی آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ رواتے ہیں رسول ممبا بما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم جہنم وہ سارا سیرا مباخر سوریہ نا سب جن الهدى حقوا ہو جانے کے بعد صراط سچی سامنے آ جانے کے بعد حقیقت سامنے آ جانے کے بعد جس نے اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑا اور مومنوں کا راستہ طرف کر کے پیروں کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اس کو ہم اس نے بھی جہنم کو گمراہ ہوا اور اس انسان کو ہم جہنم میں داخل کر دیتے ہیں اسی لیے سب سے پہلا عمل جس سے بچے ہم اور اللہ رب العالمین کے پدو و کرم سے مستحق ہو سکتے ہیں ہمارے بھائیوں وہ ضروری ہے

فرمایا یہی عجیبہ اور جس انسان نے اللہ کی اور اس کے رسول اولا کمال لدین انم اللہ تو یہ میرے وہ محبوب بندے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن جنت میں ہم اپنے نبیوں کے ساتھ رکھیں گے اتنا بڑا قبر و کرم اور اللہ رب العالمین کے حساب ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ جس انسان کی بنا کر اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے وہ اس ندیوں کو ماہ ندی ہے اور الحم اللہ علیہ میرا ندی ہی اللہ تعالیٰ ندیوں کے ساتھ اس کو جنت میں رکھے گا اور اس کے ساتھ وہ سدی صدیقین کے ساتھ وہ شہدا شہیدوں کے ساتھ وہ سال اور اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ رکھے گا میرے بھائیوں اللہ اس رسول دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے ساتھ کرو یہ پہلا زبردست عمل ہے جس عمل کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا و کرم سے نواز سے آگے برمایا ڈالکل خطر میں جا بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کسی مومن کے اس عمل کی مرکز سے اللہ تعالیٰ جنت دے ابھی اور جنت نہ دے اللہ تعالیٰ بندے کو نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنائے نمبر دو دوسری چیز یا دوسرا عمل جس کے ذریعے ہم اور اللہ رب العالمین کے سب و کرم پہ مستحق ہو سکتے ہیں میرے بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ قرآن پاک اس کو سیکھنا اس کو سکھانا اس پر عمل کرنا اس کو پڑھنا پڑھانا اور اپنی زندگی کا لاہ عمل قرار دے دینا یہ دوسرا بہترین عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا صدر و کرم کرتے ہیں

اور انسانیں تمہارے پاس دو چیزیں نہیں ہیں ایک اللہ کا نبی اور دوسرے اللہ رب العالمین کی کتاب یا ایک مبینہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے نور مبین تمہارا با کیا ہے اب ایک دین آن دیا جس انسان نے اللہ کے رسول پر ایمان لا دیا اور نمبر دو لاکھ اس میں قرآن پاک نے ان کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیے رحمت ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے رحمتوں اور اپنے قدر و کرم میں داخل کر دیں گے اللہ کی کتاب سب سے پہلے حسی اللہ بات رسول اس کے بعد میرے بھائی اللہ رب ربدالآمید ایمان رسول اللہ اس کے رسول اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام دینا نہ کرتی اللہ رب العالمین العزمی و کرم کے مستحق بننے کے لیے تیسرا بڑا عمل جو ہے میرے بھائی کو استغفار کرنا انسان فرشتہ نہیں ہوتا انسان سے سینکڑوں ہزاروں پتہ دیا ہوتی ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ساتھ سنبھالا ہو ہاں، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو خطا کرنے کے بعد غلطی اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کہے معاف کرے اور اپنے رب کے سامنے توبہ استفار کر لے ہے برا میرے ساتھ سناتے ہیں وہ استغفر بہ سمتوں بولے سمت سمتان حسنا الى اجل مسمت وہ تو اے فضل فضلہ ہر پورا ہمیشہ سما تو اپنے سب سے توبہ استفار کرو اللہ اگر تم توبہ استفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے ایک ہر تک کے لیے جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں بہترین زندگی ادا کرے گا کل نظیم فضرین فطرہ اور ہر اچھے انسان نیک عمل کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دیں گے اسی لیے میرا استفاق کا نشان رکھنا چاہیے نمبر چار میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین مین کے سب کرم پہ مستحق ہو جائیں تو ضروری ہے کہ آماد آدمی صالحہ نیک اعمال کر کے رب سے کرے تقرب حاصل کرے ہر پورا روشا سماچری وہ آمن ندی نہ او با هو الفضل مائنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد اگر عمل صالح کرتے ہیں اللہ بڑے درجے کی جنتوں میں رکھے گا اور یہی سب سے بڑا فضل قبی ہے کہ انسان سے ایمان اور امر صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو قدر و کرم سے نوازتے یہ دوسری آئے تھے رجاج اللہ ترین تجارت والا غیر مند اللہ امتان اصطلاح کی اتائی دفعہ جو انسان ایمان لاتا ہے مومن ہو جاتا ہے کرما پڑھ لیتا ہے اپنے آپ کو رقط سپرد کیا اللہ تعالیٰ رشا فرماتے ہیں یہ ایسے وہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت بزنس کاروبار تجارت ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت زکات اور نماز ادا کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی میرے یہ نماز کی پابندی کرنا اور نماز سے اہتمام کرنا اللہ نے فرمایا اللہ دیا اللہ چاہتے ہیں جن کے گناہوں کو معاف کریں اور ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازیں یہ بہت سارے اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اور اپنی مہربانیوں کا مستحق بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سارے اعمال اپنانے کی کوشش نصیب فرمائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور اپنی مہربانی کرتے ہیں کو اللہ اور الحمد للہ وقفا وسلام الباد اما بعد نمبر پانچ میرے بھائی وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کے ہم پر و کرم کے اللہ رب العالمین کے رحمتوں برکتوں اور مہربانیوں کو مستحق بنتے ہیں وہ کثرت تلاوت قرآن ہے تلاوت قرآن کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے رمضان میں الحمد للہ ہم خوب تلاوت ہیں نہیں ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہوں گے دو دو پارے تین تین پارے چار چار پارے پڑھ کر کے کئی کئی ختم کر ڈالے ہوں گے لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رمضان جاتے ہوئے پھر تلاوت قرآن ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں یہی میرے بھائیوں الگ کی چیز ہے تلاوت قرآن رمضان میں بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا مستحق بناتا ہے اور رمضان کے بعد بھی قرآن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا سبب بنتا ہے اسی لیے اس اللہ رب العالمین نے ساتھ سنایا ان اللہ يرجون لن لن تبور تبور من رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں نے تین عمل کیا ان لدین ملینا کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام السلام اور نماز پاک کتاب اندو کرتے ہیں وہ حکومت اور مت ہر حال میں اور ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ کے رام اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتے لیے انہوں نے ایسی تجارت کیا ہے جس تجارت کا کوئی خطارا نہیں کوئی خطرہ نہیں اس میں خطارے رہے گا اچھی ہوں رہوں ہوں وہ یقین رہوں اللہ ان کے امر کا پورا پورا بدلا دیتا اور پورا دینے کے بعد میں یقین رہوں گی فضل اللہ اپنے قدر و کرم سے اور انہیں نواز دے گی نہ لہو غفور شکور نمبر چھ بہت بڑا عمل ہے میرے بھائی فضل و کرم کے لیے کہ انسان اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے انفاق کی سبیر اللہ کرے اللہ کے راستے میں غریب مسکین محتاج حاجت مند پریشان حال لوگوں کو دے جیسے اللہ نے فرمایا یا محل عام ارتھ قومی تجربات مات تم اور ان کا میرے اے میرے بندے جو تم کماتے ہو جو محنت کرتے ہو جو بزنس کرتے ہو اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے رہو وہ بھی فردنا والا کنبرن آؤ اور سنی شو میں تمہیں اناج گلے فروٹ پیدا کر کے دیتا ہوں تمہیں اس سے زمین کی پیداوار سے بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے رہو اللہ رب العالمی نے فرمایا وہ کمبا کرتا ہوں فضلا خبلا ہو فضلا وہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں پک معاف کرے گا اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے تمہیں نواز دے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم وہ حاصل کرنے کا کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے اسی لیے ایک چیز اور یاد رکھتے کرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ کا خبر حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ صرف عمل نہ کریں بلکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں عمل سے تو بیٹا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے مادہ ہی سوال کرے اسی لیے اللہ سن نے ساتھ رمایا مطلب یا سب لہر رکھنے والے جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے ناراض ہو جاتے اس سے غصہ ہو جاتی ہے اللہ چاہتے کہ بندہ ہم سے ہر وقت مانگتا رہے دنیا سے دور رہے لیکن ہم سے ضرور مانگتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نصیب اے وہاں محدود ہوتا ہے جو رب العالمین سے مانگتا ہے اسی لیے کیونکہ خبر و کرم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کل ان ہے من شاہ باد روٹی روتی ہے ہے من شاہ نبی لوگوں سے کہہ دے سارا قبر و کرم اور مہربانیاں اللہ تعالیٰ کے قرضے نہیں اللہ کے ہاتھ میں اور کس سے چاہتا ہے دیا کرتا ہے تو سارا سب و کرم بھی دنیا کے ہر قسم کی رحمتیں برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں اپنے سب و کرم سے نواز دے اسی لیے اللہ العالمین نے فرمایا اللہ ہی ان اللہ کا نب کنڈ شیرا میرے بندو اللہ کا اللہ کا قبر ہمیشہ وعدہ کرو کہ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کو جاننے والا اللہ وحد اللہ شریف ہے اس لیے وقت اللہ عمل فضل اللہ تعالیٰ کا و کرم ہمیشہ اس سے وعدہ کرو نبی علیہ السلام امام ابو امام ابو خاری الادب المفرت نے امام احمد بن حمد اپنی میں کتنے اتنی پیاری دعا نقل کرتے کہ نبی ریپا خان بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے اور اپنی دعا میں چار چیزیں اللہ سے طلب کرتے اللہ خوبصورت آ رہی گا اللہ سکھ آ رہی گا رحمتی کا وہ برکتی کا وہ فضلی کا وہ روز کے تھا سب چیز نبی علیہ سب بڑی پابندی سے مانگا کرتے تھے آج اللہ رب العالمین سے اس دعا کے لا کر اللہ مقصود علیہ کا وہ رحمتی کا وہ برکتی کا وہ رشتے کا چار چیزیں اپنے رب کے سامنے بہت زیادہ جی گزا کر کے مانگتے نمبر ایک اللہ مفت برکات نمبر اللہ ہمارے اوپر برکتوں کا دروازہ کھول دے نمبر دو اے اللہ اپنے اس بندے پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے نمبر تین اے اللہ اس بندے پر اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھول دے فضل مانگتے اللہ مخصوص نمبر کاٹی کا وہ فضلی کا وہ رحمتی کا وہ کا ہم نمبر چار اللہ حلال رشت کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دے یہ چار چیزوں کی اللہ کے نبی بڑی کثرت سے دعا کرتے تھے اسی لیے انسان نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے نبی میرے سخان ساتھ سماتے ہیں جب وضو کر کے نماز کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں انتظار کرتی رہتی ہیں مومن جیسے مسجد میں داخل ہوا اور کہتا ہے اللہ اباد ابواب رحمتی کا اے اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کے نبی میرے ساتھ بناتے ہیں بندہ جب آیا اور نیت بات کر کے کھڑا ہو گیا پھر نیت کے کھڑے ہوتے ہی ابھی فرق نہیں شروع کیا تم کی جی پہلے تم مسجد پڑھ رہا ہو اور یہ بھی ایک سنت واقعہ پڑھ رہا ہو جیسے انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا دروازہ سر دیتے ہیں اور ایسا خطر کرم اور اتنی مہربانی تیار کے ساتھ ماتی ہیں جب ٹھنڈا پہلی ہوتا آپ کا پہلا سجدہ کرنے کے لیے سر چکاتا ہے تو پیسہ زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے زندگی کے سارے گناہوں کو تعالیٰ معاف کرتا ہے یہ انسان اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہاں جب تک کہا اللہ رب العالمین کے پدو کر اور جب نکلنے لگا تو جادو کرتا ہے اور نبی اور اللہ جا رہا ہوں رحمتوں کا دروازہ کھلا برکتوں کا دروازہ کھلا اے اللہ ساری کائنات ساری دنیا کو چھوڑ کر کے ہم آپ کے دربار میں حاضر تھے اور رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھا تھا ہم نے پیا این میں دے دی اللہ اب مسجد سے باہر جا رہے ہیں اب دکان کا بزنس کریں گے کاروبار ہے پچاس کام ہے لیکن اللہ جب یہاں سے جائیں اللہ کا میں اے اللہ جا تو رہی ہوں لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے فضل و کرم سے محروم نہیں کرنا انسان تو کیسے ہوتا ہے اللہ نے پہلی اللہ اپنی رحمت ہمارا کھول دے اور جب جاتا ہے کہتا ہے اللہ ہم اب جا رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں اور دنیا کی ساری مشغولیات ہماری ہیں اللہ ہم تیرے مسجد کو چھو رہے ہیں تیرے گھر سے جا رہے ہیں لیکن تیرا و کرم باقی رہے اللہ یہاں سے جانے کے بعد بھی یہاں مسجد بھی ہے رہنے کا بڑا کھلا رکھا باہر جائیں تو اپنے سب لوگوں کا دروازہ میرے اوپر کھلا رکھنا انسان کو مانتا ہے اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو و کرم کیوں ہے وہ تیرن یا اللہ کو دوسرے ہوں لیا ہوا ہے میرے بھائیوں یہ چند باتیں جو اللہ رب سے اللہ تعالیٰ کے صدر و کرم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دوسری نتی فرمائے اوہ لال ہم نے جو بیمار ہے کے لیے ادا کرنا جو مسرو ہے اس کے قرض کو ادا کرا دو جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور دے ریز ہم سے جو انسان بولا بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر لگا دے ارحرانی تیرے و کرم میں سے ایک بڑا و کرم اور ایک بہت بڑا احسان جو رمضان کے بعد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو ٹھیک دے جیسے کہ میرے نبی نے بیان فرمایا کہ رمضان گزر جانے کے بعد جس شخص نے سووار کے مہینے میں چھ دن کا روبا رکھ لیا جس شخص نے رمضان کے بعد رمضان کا روبا رکھ لینے کے بعد عید گزر جانے کے بعد جس نے سوموار کے مہینے میں چھ دن کا روبا رکھ لیا اے اللہ آپ کے نبی نے جو بشارت سنائی ہے پھر اس نے چھ دن کا شروعات میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب دیا جاتا ہے میرا یہ بندہ میرے سال بھر روزہ ہی رکھتا رہا صرف رمضان تک نہیں رمضان کے بعد کون کمن شامت دارا اللہ رسول فرماتے ہیں اے لوگو جس نے میں سام سو رمضان سننا اتنا سب من سوا رمضان کے بعد کے مہینے بھی جتنے چیرے رکھ لیے کا من سام پہرا اللہ تعالیٰ کے ہاں پورے سال کا روزے دار کیا جاتا ہے اے اللہ اس فضل و کرم سے بھی ہمیں محروم نہ کرنا عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آوام انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر فکلا ہر پریشانی سے محسوس کر لے الحال عالمین ان سے وہ کام لے جس میں آپ سردا ہے امت قوم کی بھلا ہے اور ہر ایسے کام کے امتحانوں کو روک لے جس نے کی ناراضگی اور ان کا کوئی منت کا نقصان ہے یہ مہاراج شہر میں رہتے ہی وہاں کے حاکم شیخ سلطان حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ان کو کی رحمتوں اور برکتوں سے نواز نوازے آپ اپنے اللہ ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے اور جو مجاہدین حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے اور تعلیموں کا شرط چلنے اور مجموع کو تعلیموں کے سر سے نکالنے کے لیے میری راہ میں سات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد فرما ان کی حفاظت فرما اور جن کو شہادت نصیب ہو رہی ہے اللہ انہیں شہادت فرما العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سب مسلمان ملکوں کو امن و امان کا آبا بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہے دنیا میں اللہ ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عزت میں ہو کر اللہ ان کی مدد فرما اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد ان بالعدل